سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف سے پہلے چھ غزبے کیے تھے اور نماز خوف ہجرت کے ساتویں سال شروع ہوئی حدیث نمبر انتیس سو باون مسند احمد